یہ جو ہے سورت سورت الکافرون یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو اتمام حجت کر چکا ہو ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں بول یا فرون نہ بدو ماتا بو کہہ دیجیے نبی ہے کافروں یہ انداز کبھی بھی دائیانہ نہیں ہوتا دائی کا انداز ہوتا یا الناس اے لوگوں اے خدا کے بندوں یا یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے لکم دین حکم ولی دین ٹھیک ہے تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا اب تمہیں مبارک ہو میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں تو گویا کہ اب تمہارے تمہارے درمیان ڈائلگ بھی ختم ہے بولیا ماتا میں پوجنے والا نہیں اس کو جسے تم پوجتے ہو ولا ان تم آبد نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں اس میں نفی ہو رہی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل ولا ان تم ما معبود کوئی تمہارے اپنا تصور کا اللہ ہوگا خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے ولا ان آبد آبد تم نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جسے کہ جس کی بندگی تم کر رہے ہو ولا ان تم آبد تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں لکم دین ولی دین اب میرے تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے تمہارے لیے تمہارا دین جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو میرے لیے میرا دین ہے بارک اللہ علی لکم فی القرآن عظیم و نفا و ذکر حکیم